السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five zero seven کا lecture number thirty four Mujahid Shahi کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ جی گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو فزیکل تھریٹس اور ان کے حوالے سے کیا تدابیر کی جانی ہیں اس کا تفصیل ذکر کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم گفتگو شروع کریں گے ان کنٹرولز کے بارے میں جو کہ سسٹم کو ایکسس دیتے ہیں یا سسٹم میں موجود ہوتے ہیں اور جب سسٹم کا لفظ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہماری انفارمیشن سسٹمز ہیں اور وہ تمام انوائرمنٹ ہے کہ جس میں انفارمیشن سسٹمز چل رہے ہیں کنٹرولز فزیکل کنٹرولز کی بات جیسا میں نے کہا گزشتہ لیکچر میں ہو چکی ہے کچھ پروسیجرل کنٹرولز بھی ہوتے ہیں جن کا شاید اس انوائرمنٹ سے تعلق نہیں ہوتا یہ پروسیجرل کنٹرولز جو ہیں یہ تو کسی بھی سسٹم چاہے وہ پرچیز کا سسٹم ہو وہ سیلز کا سسٹم ہو وہ پروڈکشن پلاننگ کا سسٹم ہو بجٹنگ کا سسٹم ہو کوئی بھی سسٹم ہو یا کوئی بھی پروسیجر ہو اس حوالے سے اس کے اندر جو ان بلڈ کنٹرولز کچھ ایسے ہوں گے کہ جو صرف مینولی ان کو جو ہے وہ ہم ہینڈل کرتے ہیں یہ کنٹرولز جو ہیں جو کہ کسی پروسیجر کا ایک نیچرل حصہ ہے کیونکہ ان کو آپ صرف اس حال میں کمپیوٹرائز ایک ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پیپر فری انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوں آپ تمام تر اپروولز جو ہیں وہ ڈیجیٹلی دے رہے ہوں تو تب یہ پاسبلٹی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یا وہ پروسیجرز یا وہ کنٹرولز جو کہ مینولی کیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم اس انوائرمنٹ کے حوالے سے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم ان کو دیکھیں کچھ کنٹرولز بہرحال ایسے ہیں کہ جو جتنی بھی آپ کمپیوٹرائزیشن کر لیجیے وہ پھر بھی مینولی کیے جائیں گے مثال کے طور پہ کوالٹی کنٹرول کی بات ہے ٹھیک ہے آپ مشینیں بھی لگا دیں ان مشینوں کو آپ کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیں لیکن جو دیکھتی آنکھ کی بات ہے وہ دیکھتی آنکھ جو ایک چیز کو چیک کر رہی ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ سو فیصد نہیں بھیج سکتے آگے اسی طریقے سے ڈاکومینٹس بناتے ہوئے اسی طریقے سے انفارمیشن گیدرنگ کے کچھ معاملات ہیں کہ وہ آپ کو مثلا ون ٹو ون آپ نے کسی سے ڈسکشن کرنی ہے اس ڈسکشن کے نتائج تو آپ لکھ سکتے ہیں وہ ڈسکشن جو ہے اس ڈسکشن کو تو آپ ہی کریں گے تو اس طریقے سے کنٹرولز بہت سارے اور وہ ڈسکشنز یا یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس لیے ضروری ہیں کہ پوری آرگنائزیشن کا جو پروسیجر چلنا ہے یا وہ پرٹیکولر پروسیجر جو چل رہا ہے سیلز کا ہے یا پرچیز کا ہے یا انوینٹری کا ہے کسی بھی چیز کا ہے وہ system interaction human interaction جو ہے اس کو فیکٹر کو ہم ٹوٹلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے لہذا وہ کنٹرولز اپنی جگہ لیکن آج اس لیکچر کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ اور کمپیوٹرز کے حوالے سے اور انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو کہ کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں چلیں گے اور جن سے رپورٹس حاصل ہوں گی ان کے حوالے سے جو کنٹرولز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ریکوائرمنٹس ہیں whether terms of inclusion whether in terms of trails trails whatever audit assessment, وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں ان اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں کنٹرولز کافی قسم کی ہیں ان کنٹرولز میں مثلا access controls input controls communication controls processing controls database controls output controls اب یہ تمام چیزیں جو ہیں access input communication processing database output یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مختلف سیگمنٹس ہیں یا اسٹیجز ہیں جو کہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر کسی بھی سسٹم چلانے کے حوالے سے جن کی بات کی جا سکتی ہے سب سے پہلے تو ایکسس کنٹرول ہے کہ آپ نے سسٹم کو ایکسس کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کوئی شخص جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں جو سسٹم لگا ہوا ہے اور یہاں پہ سسٹم سے مراد ہماری صرف وہ ایپلیکیشن نہیں جو کہ کسی کمپیوٹر پہ چلائی جا رہی ہے لیکن اس سے مراد کمپیوٹر تک پہنچنا یا کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنا یا کمپیوٹر سے آگے آگے کو سٹارٹ کر کے اس سے چلنا تو یہ یہ چیز جو ہے ایکسس کنٹرولز میں سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ یہ ایکسس اس مشین کو کر سکے ہم فزیکل ایکسس کی بات نہیں کر رہے ہم اس مشین کو کے اندر جانے کی بات کر رہے ہیں اس میں جو کچھ سافٹ ویئر موجود ہے اس کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں لہذا access controls are extremely important پھر آتا ہے ان پٹ کنٹرولس کے حوالے سے بات ان پٹ کنٹرولس ان پٹس ان پٹس اس حوالے سے کہ جی ڈیٹا جو سسٹم کے اندر آپ ٹرانزیکشنل ڈیٹا یا اور کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سسٹم میں ڈال رہے ہیں تو اس پہ کیا کنٹرولز ہونے چاہیے کیا وہ ڈیٹا جو ہے وہ بغیر کسی کنٹرول کے بغیر کسی چیک کے بغیر کسی ویلیڈیشن کے کس حوالے سے وہ سسٹم کے اندر آپ کو ایڈمٹ کرنے کی یا انٹر کرنے کی سہولت دیتا ہے تو ان پر کنٹرول جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہو ہیں پھر آتی ہے بات آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ کمیونیکیشن کنٹرولز کی اور وہ کنٹرولز ہیں جو transfer of data between LAN یعنی لوکل ایریا نیٹورک یا وائڈ ایریا نیٹورک یا انٹرنیٹ کے حوالے سے یا انٹرنیٹ کے تھرو آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں from one branch to one the head office اور بٹوین برانچز اور between various operation of the company factory to the head office whatever so وہ سیکورٹی اس کی کیا ہے وہ ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوگا کس حال میں ٹرانسفر ہوگا اور تاکہ وہ محفوظ رہے وہ کسی ان آترائزڈ ہینڈز میں نہ چلا جائے یا ہر کوئی اس کو نہ پڑھ سکے تو یہ کمیونیکیشن کنٹرولز کے حوالے سے بھی جو ہے بہت اہم بات ہو جاتی ہے کہ یہ کنٹرولز کس حد تک اور کس قدر بنائے گئے پھر آئیے پروسیسنگ کنٹرولز کی پروسیسنگ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو آپ نے ان پٹ کیا اس ڈیٹا کو آپ نے کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے اور اس کو جس منزل پہ پہنچانا ہے اس منزل پہ وہ کیسے پہنچے گا اس کو پروسیس کرنے کے لیے کیا کوئی interference interaction between the user and the machine یا آٹومیٹک ہے وہ سارا کچھ کیا اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو کون کر سکتا ہے یہ چیزیں بھی پروسیسنگ کے حوالے سے کہ اس ڈیٹا کی پروسیسنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے ڈیٹا بیس کنٹرولز یعنی جو آپ کا ڈیٹا بیس موج کریٹ ہوتا جا رہا ہے جو آپ بناتے جا رہے ہیں اس کی حفاظت اس کی انٹیگریٹی یہ دونوں چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی وہ ڈیٹا چوری نہ کرے اس ڈیٹا میں کوئی چینجز نہ کر سکے تو ڈیٹا بیس کنٹرولس اور again very important control and finally the output controls. یعنی جو ہم اس ڈیٹا سے مختلف قسم کی رپورٹس لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں ان پہ کیا کنٹرول ہے کیا ہر شخص جو جی چاہے رپورٹ نکال لے یا لیولز آف آؤٹ پٹ پہ کوئی کنٹرول ہے کہ کیا کوئی آؤٹ پٹ لے سکتا ہے شاید کوئی ایسا یوزر بھی ہو کہ جو کوئی آؤٹ پٹ لے ہی نہیں سکتا اس کا کام صرف ڈیٹا ان پٹ کرنا ہے اس میں جو ڈیٹا چلا گیا اس سے رپورٹ حاصل کرنا کسی بھی قسم کی یا لسٹنگ حاصل کرنا شاید وہ اس کو آترائزیشن نہ ہو تو آؤٹ پٹ کے بعد کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے کہ جی آپ کی انفارمیشن کیا ہے ڈیٹا انفارمیشن آپ نے ان پٹ کر دی کرتے جا رہے ہیں پورا سال کر رہے ہیں دو سال سے کر رہے ہیں بہت ساری انفارمیشن ہے ہر قسم کی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ان پٹ کر کے اس سسٹم کے اندر رکھی ہوئی ہے اب اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں رہے گا کہ کون اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے تو پھر انترائز ایکسیسز آ جائیں گے کہ جی انترائز لوگ جو ہیں وہ کمپنی کے ہر قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مارکیٹنگ ڈیٹا بیس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے ادھر ادھر کسی کو جہاں بھی جس کا جی چاہے وہ انفارمیشن پہنچا سکتا ہے لہٰذا جو آؤٹ پٹس ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول جو ہیں وہ ضروری تو یہ تو ہوئی بات ٹائپس آف کنٹرولس کی اب اس میں کہ یہ مختلف تھے یہ مختصراً میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ مختلف جو ابھی میں نے بتایا آپ کو یہ کنٹرولز تھے اب ہم ہر کنٹرول کو باری باری جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسس کنٹرولز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ایکسس کنٹرول اسٹیبلش کرتا ہے interface between a possible user of the computer system and the computer یعنی میں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں میں نے اس کو آن کیا آن کا بٹن دبایا آن تو ہو گیا لیکن اب آگے چلنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں اور یہ جو انٹریکشن ہے یا انٹرفیس ہے between the computer and the user اس کو کنٹرول کیسے کیا جانا ہے یعنی یہ ہے آپ میں نے آپ کو کمپیوٹر کی مثال دی آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں کیش ڈرا کرنے کے لیے آپ اپنا کارڈ جو ہے اے ٹی ایم کا وہ پہلے اس میں انٹر کرتے پھر پن کوڈ جو ہے وہ آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے اور جب وہ ان دونوں کی ریڈنگ ہو جائے اور میچنگ ہو جاتی ہے جو کہ انٹرنلی ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیش حاصل ہوتا ہے یہ میچنگ یہ آترائزیشن یہ چیکنگ ہی کنٹرول ہے اس بات کا کہ کوئی غلط استعمال نہ کر سکے یا کوئی انلیجیٹمیٹ یا ان لیگل ایکسس جو ہے ان لیگل ایکسس جو ہے وہ اے ٹی ایم ہاں اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ چوری ہو گیا کارڈ تو چوری کر لیا لیکن کیا پن کوڈ نمبر بھی پتا ان کو اور اگر وہ نہیں معلوم تو پھر خالی کارڈ انسرٹ کرنے سے پیسہ وہ ڈرا نہیں کر سکیں گے سو یہ چیز یہ کنٹرول جو ہے کہ جی کارڈ کے ساتھ یہ پن کوڈ یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن یا کوئی پاسورڈ یا کوئی اور چیز قسم کی چیز جو ہے یہ بھی ہونی چاہیے یہ ایک کنٹرول بن جاتا ہے اور اسی کو ایکسس کنٹرول کہتے ہیں یہ مشین کو آن کرنے سے کمپیوٹر کو آن کرنے سے کمپیوٹر سسٹم کو آن کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ سے وہ پوچھے گا کہ جی آپ کا پاسورڈ کیا ہے یا آپ کا پن کوڈ کیا ہے یا پاسورڈ اینڈ پن کوڈ دونوں پوچھے گا آپ کا یوزر کا نام اگر کوئی آپ نے اسپیشل نام دیا ہوا ہے وہ بھی پوچھے گا جو کہ سسٹم میں ڈیفائنڈ ہوگا کہیں نہ کہیں اس سے وہ میچ کرے گا اگر وہ تینوں چیزیں دونوں چیزیں چاروں چیزیں میچ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو وہ اجازت دے گا اس بات کی کہ آپ اس جگہ سے آگے چل پائیں تو یہ ایک بیسک جو ہم نے گفتگو کی ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے کہ یہ ایکسس کنٹرولز کی وجہ اور ضرورت کیوں ہوتی ہے آبجیکٹو جو ہے ایکسس کنٹرول کا وہ یہی ہے کہ یوزر کی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کیا جائے before granting access to the system اور user should be given access to only those resources اور to only those functions for which the user has been authorised یعنی جو یوزر جس نے سکسیسفلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس سے گزار دیا اب اس یوزر کو ایکسس کیا سارے انفارمیشن سسٹم پہ دی جا رہی ہے یا اس کو لمیٹڈ ایکسس دیا جا رہا ہے only in respect of those areas جس کے لیے اس کی آترائزیشن جو ہے وہ ویلڈ ہے so any actions taken by users to gain access beyond the limits defined limits will be blocked and such attempts will be recorded کہ جی کوئی انآترائزڈلی اس ایریا کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ایکسس کنٹرول جو ہیں وہ آپ کی پہنچ سب سے پہلے آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دیتا ہے اور نمبر دو آپ کی جو پہنچ ہے اس کے اوپر لمیٹیشن جو ہیں وہ ڈالتا ہے اور اگر آپ اپنا جو سفیئر آف ورک ہے جو ایریا آف ورک ہے اس سے آگے جانا چاہیں تو وہ آپ کو روک دے گا اور اس چیز کا ریکارڈ بھی آٹومیٹکلی مینٹین ہوگا کہ آپ انترائزلی کسی ایسے ایریا میں جانے چاہ رہے تھے جہاں پہ کہ آپ کو اتارٹی نہیں اب سوال ظاہر ہے کہ جی یہ اتنی گفتگو ہم نے ایکسس کنٹرولز کے بارے میں کی اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایکسس کنٹرولز کیوں ہونے چاہیے آج کے زمانے میں جس وقت ہم ویب بیسڈ نیٹ سسٹمز کی بات کرتے ہیں لوکل ایریا نیٹورکس کی بات کرتے ہیں وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات کرتے ہیں ہم ای بزنس اور ای کامرس کی بات کرتے ہیں ہم ورچولی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس ایج کے اندر جب کہ یوزرس بھی جو ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے یوزرس جو ہیں وہ سارے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے پاکستان سے باہر بھی وہ کسی ایک بلڈنگ ایک کمرے میں بند نہیں ہے اور وہ ہر ایک یوزر جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے اگر اس کے پاس یہ کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی یہ سہولت موجود ہے تو وہ ڈائریکٹلی وی یو کے جو سلسلے ہیں لیکچرز کے علاوہ لیکچرز کو بھی ایکسس کرتا ہے امتحان بھی لے سکتا ہے یہ سب کام وہ کر سکتا ہے وہ کوئریز بھی بھیج سکتا ہے کوئریز کے ریسپانسز بھی لے سکتا ہے اور جو ڈیٹا بیس اویلیبل کیا گیا ہے ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے اپنے یوزرز کو اس کو ایکسس بھی ان ڈیفائنڈ فیشن کر سکتا ہے اب جہاں پہ یوزرز اتنے زیادہ ہوں in anybody and everybody تو وہاں پہ جو ڈیٹا ہم نے رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے جو یوزرز ہیں ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے ان کے پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو نہیں دی جا سکتی ہاں اگر وہی اسٹوڈنٹ شاید خود اپنے بارے میں تفصیل دیکھنا چاہے تو اس کو provided he has been given the access right تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے بارے میں کیا انفارمیشن یا اعداد و شمار ہیں بہت سارے وہ نہیں دے سکتا سوائے ان کے جو کہ پبلک ڈومین میں ہم اعداد و شمار دیتے ہیں کہ جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا سو ایکسس کنٹرولز اس حوالے سے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اتنے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی گفتگو کر رہے ہوں یا یوزرز کی بے تحاشا یوزرز کی بات کر رہے ہوں اور ہم اس کو جب ای کامرس یا ای بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اور زیادہ کہ جہاں پہ آن لائن آپ کا کسٹمر اپنے بارے میں انفارمیشن اپنے بینکوں کے بارے میں اپنے بارے میں اپنی پرائیویٹ انفارمیشن دے رہا ہے جو وہ دنیا کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتا آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا تو وہ چاہے گا کہ جی اس کی اس کے حوالے سے اس کے بارے میں جتنی وہ انفارمیشن ہے اس پہ کوئی پریویسی کا سلسلہ ہو اس میں ہر ایک کو ایکسس نہ ملے پھر پرائس لسٹ ہیں پروڈکٹ ٹائپس ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے سیکورلی کسی کو اویلیبل ہونی چاہیے آپ اگر آن لائن جا کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ اگر سیکیور انوائرمنٹ میں آپ نہیں نمبر دے رہے ایک سیکیور انوائرمنٹ میں تو پھر وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہر کوئی جس نے ایکسس کر لیا اس انفارمیشن کو وہ ہر کوئی استعمال کر سکتا اس کریڈٹ کارڈ کو لہذا سیکیور انوائرمنٹ جو ایک کریٹ کی جاتی ہے کہ جس میں آن لائن ٹرانزیکشن کی کریں گے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکیور انوائرمنٹ ہو تاکہ آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے پرسنل ڈیٹا جو ہے یہ personal data including your credit card number your bank account number your bank etcetera etcetera یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ محفوظ طریقے سے رہیں اور ہر کوئی یا پبلک ایٹ لارج اس کو ایکسس نہ کر سکے اب اس حوالے سے ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے کوڈنگ یا کرپٹوگرافی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے انکرپشن یا انکوڈنگ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کرپٹوگرافی یا انکرپشن کوڈڈ رائٹنگ کو کہتے یہ کیا کرتی ہے ہم ایک سمپل لفظ کو جس طریقے سے وہ سمپلی لکھا گیا ہے اس طریقے سے نہیں رہنے دیتے بلکہ اس کو کوڈ کر دیتے ہیں وہ کوڈ کیا ہے یہ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے پتا کرنے کی وہ کوڈ کوڈز مختلف قسم کے ڈیولپ کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں and they are only known to those who are authorised to look at that information اور decode the information and then look at it یعنی ایک وہ شخص جو انفارمیشن کو کوڈ کرے گا یا اس کو انکرپٹ کرے گا اور دوسرا وہ جو اس کو ڈیکرپٹ کرے گا اور پھر ڈیکرپٹ کرنے کے بعد ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کو پڑھ سکے یہ بیسکلی سیکورٹی ہے اور سیف گارڈ ہے تاکہ کس چیز کے اگینسٹ تاکہ unauthorised individuals organisation should not be able to have access to that information اور data by intercepting transfer by intercepting transmission of data یعنی جب آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوں ڈیٹا داخل کر رہے ہوں ڈیٹا انٹر کر رہے ہوں یا ڈیٹا کو رکھا ہوا ہے تو وہ اگر وہ ایکسس بھی فرض کیجئے کسی طریقے سے کر جاتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کو پھر اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا اور وہ ڈیکوڈنگ جو ہے وہ پھر ایک ٹائم کنزیومنگ سلسلہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے سلسلے میں وہ ان آتھرائز یوزر جو ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے اور کہے کہ صاحب یہ بہت مشکل کام ہے ہم نہیں کرتے سو so, وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہر وقت ایک انکرپٹڈ فارم میں رہتا ہے ہاں جب آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس وقت اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اور conversion of data into a secret code جو ہے وہ for transmission essentially over a public network جو ہے اس کے حوالے سے ہم اس کرپٹوگرافی کی کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف اسی وقت اس ٹیکنیک کو استعمال کریں کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا پبلک ڈومین کے تھرو ٹرانسفر کر رہے ہیں internet is a public domain بلکہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں لوکل ایریا نیٹورک کے حوالے سے بھی ڈیٹا کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اس انکرپٹڈ فارم میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں in order to secure that data اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جی اوریجنل ڈیٹا ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کوڈز کے اندر تو کوڈنگ کی جاتی ہے اس کی اور پھر ہب جو نظر آتا ہے ہمیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ڈیٹا مختلف اس فگرز بنی ہوئی یا لفظ الٹے سیدھے سے لکھے ہوئے آگے پیچھے اس طریقے کی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ڈی کوڈ کرنا جو ہے وہ ایک پرابلم ہے اور وہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے کوڈ کیا تھا اس کو آپ کو پزل کو سالو کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ میں مثال دیتا دیتا چلوں وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے شاید جو بینکنگ کی ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے ہیں یا کرتے تھے آج کل تو طریقہ کار بدل گئے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کے بہت سارے کام جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں ایک زمانہ یہ تھا کہ جی اگر میں لاہور کی برانچ سے اپنے بینک کی برانچ سے اپنے اکاؤنٹ سے میں اپنی بزنس کے کراچی کے آفس میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا یا کراچی کے جو بینک ہے میری بزنس کا اس کو میں انسٹرکشنز دینا چاہتا تھا پرووائڈیڈ وہ دونوں بینکس لاہور والا بھی اور کراچی والا بھی دونوں ایک ہی بینک تھا اور میں نے ان کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی میں آپ کو ٹیلیکس کے ذریعے فیکس کے ذریعے آپ کو میسج بھیجوں گا جس کو ہم ٹیسٹڈ میسج کہتے تھے وہ ٹیسٹ نمبر ایک ڈیولپ کیا جاتا تھا which was known to the bank branch and to myself کہ جی یہ ٹیسٹ نمبر تھا جو کہ ایک کوڈ ہوتا تھا وہ کوڈ ایک پیٹرن میں ایک پیٹرن کے حساب سے چینج ہوتا رہتا تھا روز کے روز بھی ہوتا تھا اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہوتا تھا تو وہ روز چینج ہوتا تھا اور جب بھی میں کوئی ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا فنڈز یا ان کو انسٹرکشنز دینا چاہتا تھا تو وہ میں ایک ٹیسٹڈ میسج بھیجتا تھا کہ جی اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں سے فلا اکاؤنٹ کے اندر آپ ٹرانسفر کر دیجئے وہ ٹیسٹڈ میسج جس وقت بینک میں جاتا تھا بینک مینیجر اس کو ڈیکوڈ کرتا تھا اور اگر وہ کوڈنگ صحیح ہوئی ہوتی تھی تو اس کے بعد اس پہ وہ عمل کرتا تھا اور وہ ایک ایکسپٹیڈ یا آتھرائزڈ انسٹرکشن بن جاتی تھی for the bank manager to undertake the transaction یہی چیز انکرپشن کے حوالے سے کہ جی ہم اس ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے اسٹور کر رہے ہیں یا آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم اس کو اوریجنل حال میں نہیں لے جا رہے ہم اس کو کوڈ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ جو ہے کہ جی انکرپشن کے حوالے سے بات ہوئی اب یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ سائفر ٹیکس میں کنورٹ ہوتا ہے فائن یہ ہمارا ہماری سچویشن ہے اس کے حوالے سے اور یہ ڈیٹا ٹرانسفر اور ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے کہ جی ایکسس کنٹرول کے اندر بھی جو ڈیٹا ہے کے حوالے سے بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے آپ کو ایکسس مل گیا ایکسس صحیح تھا آپ کا لیکن وہ ڈیٹا کس فارم میں ہے وہ ایک انکرپٹڈ فارم میں ہے یہ کلیئر ٹیکسٹ میں ہے کیسے موجود ہے اس کو کیسے دیکھنا یہ اس حوالے سے یہ چیز امپورٹنٹ بن جاتی اب آئیڈینٹیفیکیشن اور اوتھنٹیکیشن ہم بات اب اس کی کر چکے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے اور یہ کنٹرولز جو ہیں یہ کریکٹ ایکسس کنٹرول جو ہیں یہ فوکس ہی کرتے ہیں کہ یوزر کی کریکٹ آئیڈینٹیفکیشن ہو اور پھر اس کو ایکسس ملے اب اس آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے password PIN number user name یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہر یوزر کے پاس ہیں اب آپ دیکھیں کہ جی تھوڑا سا ذرا اس سے ہٹ کے سوچیں کہ جناب آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا چاہیے آپ کی جس امپلائمنٹ جس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا چاہیے اس پہ آپ کی فوٹو موجود ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کو دیے جاتے ہیں پہنائے جاتے ہیں پھر انہی کے ذریعے جو ہے انٹرنس الاؤڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسس کا کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اسی طریقے سے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایکسس کرنے کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم اپنا پاسورڈ اپنا پن کوڈ نمبر وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ اس کو دیں وہ اگر ویلڈ ہوئی تو آپ کو ایکسس ملے گا آج کے زمانے میں ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ بایو میٹرکس کے حوالے سے بایو میٹرکس کا مطلب کیا ہے کہ جی بیسکلی انسانی ہاتھ جسم کا کوئی مثلا انگلیاں ہیں ہاتھ آنکھیں ان کو جو ہے سسٹم کے اندر پرنٹ جی جو ہے یا ان کا عکس جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور ہر دفعہ آپ ایک مشین کے اوپر جب ہاتھ رکھتے ہیں یا انگوٹھا رکھتے ہیں یا ایک کیمرے میں دیکھتے ہیں تو تب وہ میچنگ کی جاتی ہے کہ جی یہ وہی شخص ہے اس کی آنکھوں کا رنگ وہی ہے اس کے انگوٹھے پہ جو اسکن کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ وہی ہے جو ریکارڈ میں ہے ہاتھ ہتھیلی پہ جو ڈیزائن ہے وہ وہی ہے میچ کرتا ہے یا نہیں میچ کرتا تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بایو میٹرکس بیسکلی ہوتی ہیں اور یہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن کا ہی طریقہ جو ہے وہ ہے اور یہ استعمال آج کل بہت عام ہو رہا ہے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں امیگریشن کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے وہ کہتے ہیں جی اس کیمرے میں دیکھیے وہ شاید کیمرا سے جو فوٹو لی جاتی ہے یا جو جو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کراس چیک کیا جاتا ہے جو ڈیٹا بیس ان لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں جائیں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی وہ ریکارڈ میں اپنا وہ رکھ لیتے ہیں ڈیٹا تو بایو میٹرکس کا استعمال آج ہر آرگنائزیشن کے اندر بہت حد تک ہو رہا ہے کہ جی تھم پرنٹس پرنٹس یا یا ہینڈ آئے کلا جو ہے اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے ہر ورکر کے لیے ہر امپلائی کے لیے ہر چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے چیئرمین ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ایک انسکلڈ ورکر کے طور پہ وہ کام کر رہا تو ہر ایک بندہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور اس کو آتھرائزڈ انٹری تبھی فیکٹری میں اس کی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے کرے یعنی پرسنل کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے biometrics study basically a study of automated method for unique recognition of humans based upon one or more intrinsic فزیکل اور بہیوریل ٹریٹ یہ چیز ہے ڈیفینیشن ہمیں یاد کرنا کوئی اتنی ضروری کام نہیں ہے بیسکلی یہ کہ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سسٹم جو ہے بایومیٹرکس کا کہ جی ٹھیک ہے بجائے یوزر نیم یا پن نیم یا ان کے علاوہ یا in addition to all of that یہ بھی ہے کہ جی آپ کا تھم امپریشن بھی جب تک میچ نہیں ہوگا اس وقت تک باوجود اس کے کہ آپ نے یہ پہلی تین چیزیں جو ہیں user name password PIN code یہ تینوں دے دی ہیں لیکن اگر یہ میچنگ نہیں ہوتی تھم امپریشن کی تھم کی تو اس وقت تک آپ کو فائنل ایکسس نہیں ملے گا ان ٹو دا سسٹم تو this is again major major major control means of controlling access to the computer or to the system اور یہ جیسے میں نے کہا کہ جی access controls how they allow you to enter a building how they allow you to enter a system یہ تو ایک ٹائپ آف کنٹرول اب آگے چلیں ذرا اس سے اور ان پٹ کنٹرول کی بات کر لیں ان پٹ کنٹرولس ہم کس ان پٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان پٹ کیا چیز ہے ان پٹ ہے وہ ڈیٹا کسی قسم کا ڈیٹا کسی قسم کی انفارمیشن جو کہ ہم ایک سسٹم میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں انٹر کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو ایپلیکیشن یا جو سسٹم ہم استعمال کر رہے ہیں پرٹیکولر سسٹم سیلز کا کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ان پٹ کوئی نہ کوئی ان پٹ اسکرین آئے گی یا ہمارے پاس چوائسیز اویلیبل ہوں گی کہ ہم کون سا ڈیٹا کس ان پٹ اسکرین کے تھرو انٹر کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جی آپ کے پاس وہ اسکرین آ گئی وہ انٹرفیس آ گیا جس کے تھرو آپ نے وہ ڈیٹا انٹر کرنا اب آپ ڈیٹا انٹر کرے جا رہے ہیں وہ ڈیٹا کہاں سے چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ٹرانزیکشن نے اوریجنیٹ ہونا ہے اب وہ ٹرانزیکشن اگر ہم اس کی اوریجنیشن بھی اس کا اس ٹرانزیکشن کی ابتدا بھی جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سے ہی کریں کہ جی کمپیوٹر پہ بیٹھے کوئی کمپیوٹر پہ کہے کہ ہاں جی یہ سیلز کے حوالے سے یہ انفارمیشن سیلز آرڈر ہے وہ ہم نے اس میں انسرٹ کیا وہ پہلی چیز ہے سیلز آرڈر کے ساتھ کیا ہے کہ کسٹمر کا آرڈر آنا ضروری ہے اب کسٹمر آرڈر جو ہے وہ تو کسٹمر نے بھیجنا ہے اگر میرا اور کسٹمر کے درمیان انٹرنیٹ کے ذریعے تعلق ہے اور وہ میرے سسٹم کو ایکسس کر سکتا ہے تو وہ شاید مجھے الیکٹرانکلی بھیج دیتا ہے یا اس نے مجھے ای میل کر دیا اپنا کسٹمر آرڈر اب جب اس نے کسٹمر آرڈر کر دیا تو سب سے پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جی وہ آرڈر جو ہے وہ میری فائل میں اس کسٹمر کی فائل میں موجود ہونا چاہیے اب وہ کیسے ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا وہ کون کر سکے گا سیلز مینیجر کرے گا اس کا نائب کرے گا اس کا نائب کرے گا یا سیلز کلاک کرے گا یا سیلز آفیسر کرے گا کون صاحب یہ کام کریں گے اور اس سیلز کسٹمر آرڈر کی بیسس کے اوپر وہ اپنے سٹورز کے لیے فنش گڈ سٹور کے لیے وہ اگر ایک سیلز آرڈر بناتے ہیں کہ جی یہ یہ پیکنگ کرنے ڈلیوری نوٹ بنا یا پیکنگ نوٹ بناتے ہیں یا ڈلیوری نوٹ بناتے ہیں یا جو بھی انسٹرکشنز دینی ہے کہ جی یہ مال باہر جانا ہے تو وہ کون صاحب بنائیں گے اس کو کون آترائز کرے گا یہ تو پروسیجرل باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جی اگر وہ یہ سب کچھ مشین پہ ہی ہو رہا ہے تو آٹومیٹک لنکیجز بن رہے ہیں کہ ایک ایکشن سے دوسرا ایکشن ٹریگر آف ہو جاتا ہے but somebody has to it so وہ آترائزیشن کے لیے پھر رکنا ہو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں پٹ کنٹرول کے حوالے سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا انٹری اگر ہم مینوئل کسی قسم کے فارم سے کسی چیز سے یا اگر کمپیوٹر پہ بھی ساری چیز کر رہے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ انکریکٹلی انٹر ہو جاتی ہے یا ایسی انفارمیشن انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آلریڈی سسٹم کو سسٹم میں ڈیفائن نہیں کی گئی تو اس کے حوالے سے کیا کنٹرول ہونے چاہیے کہ ہم صرف ڈیفائنڈ انفارمیشن کو ایکسپٹ کرے ہمارا سسٹم اور یہ چیک کرے کہ جی یہ جو جس حوالے سے یہ انٹری کی جا رہی ہے یا ٹرانزیکشن ڈالی جا رہی ہے وہ ایگزٹ کرتا ہے وہ ایک لیجیٹمیٹ ایک ڈیفائنڈ چیز ہے جو کہ سسٹم میں موجود ہے اماؤنٹ جو انٹر کیا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر آپ انٹر کر دیتے ہیں دس لاکھ کاغذ پہ اگر لکھا ہے دس ہزار تو اب دس لاکھ تو انٹر ہو گیا وہ کاغذ کو تو پڑھ نہیں پڑھ رہا کمپیوٹر وہ تو آپ کی جو کی سٹروکس ہیں اس سے جو فگر انٹر ہوئی ہے اس کو ایکسپٹ کرے گا ہاں اگر کوئی لمیٹیشن لگا دیتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ فگر انٹر نہیں کی جا سکتی یا فلا فلا فگرز نہیں انٹر کر سکتا صرف مثلا کوانٹٹی لکھی جا سکتی ہے اماؤنٹ نہیں لکھا جا سکتا پرائس نہیں لکھی جا سکتی تو پھر اس پرٹیکولر یوزر کے لیے صرف وہ کوانٹٹی انٹر کرنے کا اہل رہ جائے گا باقی آگے کا سارا کام جو ہے وہ کسی اور یوزر نے کرنا ہے کسی اور لیول کے یوزر نے شاید کرنا ہو تو یہ کنٹرول جو ہیں یہ رکھے جاتے ہیں اور پرٹیکولرلی کہ اس ڈیٹا کو امینڈ کیسے کرنا ہے جو غلطی ہو گئی دس ہزار کی جگہ دس لاکھ لکھ دیا گیا ایک سفر لاکھ روپیہ لکھ دیا گیا دو سفر زیادہ ڈل گئے کوئی غلط سپیلنگ نام کر دیا گیا غلط کوڈ لکھ دیا گیا اب چیز یہ ہے کہ جی اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کوئی سسٹم میں کوئی طریقہ کار موجود ہے ود ان دا سسٹم یا outside the system through a man or physical control or physical check so the input control become important that way number one that they should be they would all inputs would need to be defined in the beginning right in the beginning and they are defined only then will data be accept with reference to them so یہ بات جو ہے یہ ان پٹ کنٹرول کے حوالے سے پھر یہ کہ جی اس میں وہ ڈیٹا صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اس کو کیسے آگے چیک کیا جائے گا یہ ایک دوسری چیز تو input control become white اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کنٹرولس کی controls over transmission of data a safe fashion safe سے مطلب secured fashion through local area or wide area network internet security ہماری کمیونیکیشن کے حوالے سے کیا ہے اب کمیونیکیشن بوتھ ویز ہو سکتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی ای کامرس اور ای بزنس کے حوالے سے ای ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے کیا پتا ہے کہ جو میرے پاس ایک رجسٹرڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا جس کا جس کو آترائز میں نے کیا ہوا ہے وہی شخص جو ہے وہ ایکچولی لاگ ان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہی ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور جو وہ مجھے انفارمیشن بھیج رہا ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ میں نے کس طریقے سے سیکیور کی ہے اس کو سیکیور کرنا یعنی وہ انفارمیشن جو مجھے بھیج رہا ہے یا میں اس کو بھیج رہا ہوں اب بزنس کے اندر ہر قسم کی انفارمیشن جاری ہوتی ہے اپنے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو نئے پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو ڈسکاؤنٹس کے بارے میں ان کو مختلف قسم کی آفرز جو کہ جنرلی ہو سکتا ہے کہ پبلک ایٹ لارج کو اویلیبل نہ ہو لیکن اس اسپیسیفک کسٹمر کے حوالے سے وہ ویلڈ ہو اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ اس کو ایکسس کر سکے تو ہم اس کو کتنے سیکیور انداز میں ہم اس کو بھیج رہے ہیں اب دستخط کیے کسی نے ڈیجیٹلی دستخط کیے کیا وہ ڈیجیٹل دستخط جو ہیں ہمارے پاس کس انداز سے پہنچیں گے کوئی اس کو ویریفائی کرے گا نہیں کرے گا کیسے ہوگا اور ہمیں کیسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ انفارمیشن جو آپ کی اور میری ویب سائٹ کے اوپر شو ہو رہی ہے یہ انفارمیشن صحیح ہے کریکٹ ہے اور اپ ڈیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ کسی نے اس کو ٹیمپر نہیں کیا تو یہ بہت سارے کنٹرولز ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے نہ صرف ڈیٹا بھیجنے کا بٹوین آفیسز اور between one person in other but also to ensure that the digital digital signature stand verified the data that you are displaying on your website correct and has not been been with these are all part of of control next is processing control control over the integrity of the processing processing being being by the operating system and and software آپ نے یا آپ کا جو پروسیجر ہے اکاؤنٹس کے حوالے سے مثال کے طور پہ یا انوینٹری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایک جس وقت انڈنٹ آتی ہے یا پرچیز آرڈر ریز ہوتا ہے اس پرچیز آرڈر سے یہ مختلف ایکشنز نے ٹریگر ہونا ہے اور وہ پرچیز آرڈر کی ریکارڈنگ فلا جگہ پہ ہونی ہے جب ڈلیوری نوٹ مٹیریل نوٹ یہ تمام چیز ریسیوڈ نوٹ یہ تمام چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ یہ ایکشن ہونا یہ پروسیجر بن رہا اس پروسیجر کے اندر جو ہے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ مختلف سٹیپس جو ہیں ان کو کیا اسی آرڈر کے اندر اور اسی طریقہ کار سے انداز سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیوں کہ ان ایکشنز کی وجہ سے کچھ اور اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں یا کچھ اور ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ایمرج کر رہی ہیں کہ جی میرے پاس مٹیریل انوینٹری میں آ گیا اس کی اطلاع میں نے کسی کو دینی ہے کہ مٹیریل انوینٹری میں آ گیا اس کی ریکارڈنگ کرنی تاکہ اگر جس کو ضرورت ہے تو وہ اس کو ایشو کروا سکے اس کے حوالے سے میں نے اگر یہ پرچیز جو ہے یہ کریڈٹ پر کی ہے تو میرے پاس لائبلٹی بک ہونی چاہیے ایسٹ تو بک ہو گیا کہ جی را مٹیریل اسٹاک میں آ گیا انوینٹری میں آ گیا لیکن ساتھ اس کی لائبلٹی بھی بک ہونی ہے کیا وہ آٹومیٹکلی بک ہو گئی یا نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف اسٹیجز جو ہیں پروسیسنگ کے ہر ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہر سسٹم کے حوالے سے یہ صحیح طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ ایک ہی انٹری کے چار مختلف مزید انٹریز ہو رہی یا ہر انٹری کو چار مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ پروسیسنگ کنٹرول جو ہیں یہ وہی پروسیسنگ کنٹرول ہیں جن کو ہم پروسیجرل کنٹرول ایک مینوئل انوائرمنٹ کے اندر کہتے ہیں ٹو انشور کہ جی ایک سسٹمیٹک انداز سے ایک لاجیکل سسٹمیٹک انداز سے وتھ سفیشنٹ سیف گارڈ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکے تو یہ کنٹرولز جو ہیں یہ کنٹرولز بھی پروسیسنگ کنٹرولز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اسینشیل ہو جاتے ہیں to ensure that the system is functioning properly اس میں اگر کوئی چینج کی جاتی ہے یا کوئی ماڈیفکیشن کی جاتی ہے یعنی سسٹم کے اندر یا اس پروسیس کے اندر نا دیٹ ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرز کہ جی پراپر ڈاکیومینٹیشن اس چیز کے بارے میں ہم بات ڈاکیومینٹیشن کے حوالے سے بھی کریں گے اس کی امپورٹینس جو ہے تو یہ پروسیسنگ کنٹرولز کی بات تھی اب بات کریں آپ ڈیٹا بیس کنٹرولز کی ڈیٹا بیس یعنی جیسے میں نے پہلے بھی جب میں بریفلی ایکسپلین کر رہا تھا کہ integrity of the database جو ہے اس کو سیکیور کرتا ہے کہ جی اس تک پہنچ جو ہے وہ آپ نے ایکسس جو ہے وہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ روکنی لہذا کیوں روکنی کیونکہ وہ جس وقت verified approved checked put through the system اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس ڈیٹا کو آلٹر کر سکے اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے اس انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کنٹرولز کو وضع کرنا پڑتا ہے اور انسٹال کرنا پڑتا ہے آؤٹ پٹ کنٹرولس کی بات میں آپ سے پہلے کر چکا بیسک چیز یہ ہے کہ ایک افیکٹو سیکورٹی سسٹم جو ہے سیکورٹی سسٹم سے مراد یہ نہیں کہ بہت سارے چوکی دار یا بہت سارے یو نو لاکس تالے وغیرہ جو ہیں وہ آپ کمرے میں لگا دیجیے سیکورٹی سسٹم جو اس پورے انفارمیشن سسٹم کو گارڈ کرتا ہے لہذا وہ سیکورٹی سسٹم جو کہ سسٹم کا حصہ ہے لیکن ایک سپر کنٹرولر ہے of the transactional systems of the operational system وہ افیکٹو قسم کا جو ہے سسٹم سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے وقت چاہے وہ ایز اے ماڈیول آپ علیحدہ سے ڈیزائن کر رہے یا as part of these various controls کر رہے ہیں تو یہ کنٹرولز کو افیکٹو بنانے کے لیے افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں تدبیر صحیح ہونی چاہیے ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہم نے کی اور سیکورٹی سسٹم تک ہم آئے کہ جی سیکورٹی سسٹم ہم نے مختلف کنٹرولز کا ذکر کیا ان کنٹرولز میں ہم نے سیکیورٹی سسٹم صرف ان پٹ کے حوالے سے یا ایکسس کے حوالے سے کہ جی ایکسس کنٹرول کیا یہ صرف وہی تک ہے اس یہ ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کہ سیکیورٹی سسٹم کیا چیز ہوتی ہے سیکیورٹی سسٹم ایکسس کنٹرولز کو کس طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے بھائی پاسورڈ دے دیا کیا پاسورڈ جو ہے وہ سیکورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے بالکل ہے پن کوڈ جو ہے وہ کیا سیکورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے جی بالکل ہے بایو میٹرکس کیا سیکورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے جی بالکل ہے تو پھر اگر یہ تمام چیزیں آپ نے کر لی بات تو پھر اب باقی کیا چیز رہ گئی باقی چیز جو رہ گئی وہ مختلف جو کنٹرولز تھے ان کے حوالے سے ہم نے جو بات کہی کہ جی کس کو کیا آپ ایکسس دے رہے ہیں کیا کام کرنے کا یا اس کو کھلی آزادی ہے کہ وہ کوئی انفارمیشن کوئی ٹرانزیکشن کوئی رپورٹ جو جی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک نہایت کلیئر کٹ قسم کا security system related to the function of each and every level of user وہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا لیکن اس کی بات آئندہ جو ہے وہ اب ہم کسی لیکچر میں کریں گے پروسیسنگ کنٹرولز کے حوالے سے یا انسٹرکشنز کے حوالے سے مطلب ہے آپ ہر قسم کا کسی نے کیلکولیشن کرنی انٹرسٹ کی پروفٹ کی کیلکولیشن ہے انٹرسٹ کی کیلکولیشن ہے ڈپریسن کی کیلکولیشن ہے کیلکولیشن کرنی بھائی وہ کیلکولیشن کیسے ہوگی کس فارمولے کے تحت ہوگی کس طرح ہوگی اور کیا وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا کیا چیک ہوگا آپ جو ہے وہ ڈاٹا کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ پروسیس ہوگا تو کیا وہ اسی طریقے سے ہر دفعہ پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو یا نہیں کرتا اور کیا اگر بیچز کے اندر آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں مختلف بیچ میں انٹر کر رہے ہیں کیا وہ ٹوٹلز کو ریکنسائل کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر ایررز آتے ہیں تو ان کو نوٹ کرتا اس کی انفارمیشن کیسے دیتا اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات جو کہ پھر سیکورٹی کا حصہ بنتی ہے کہ جی آڈیٹ ٹریل موجود ہے یا نہیں یعنی سورس ٹو آؤٹ پٹ جہاں سے وہ ڈیٹا انٹر ہوا یا ٹرانزیکشن کا آغاز ہوا وہاں سے لے کے اس ڈیٹا یا ٹرانزیکشن کے اینڈ تک اور اس اینڈ سے جو رپورٹ یا آؤٹ پٹ ہم نے حاصل کیا وہاں تک جو ہے وہ ایک ٹریل مجھ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ایک آپ کے کنٹرولز کا اور سسٹمز کا حصہ ہے اسی حوالے سے ہم اپنی گفتگو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ